اور جن کے پرڑے ہلکے پڑ گئے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے لیے کھاٹے کا سودا کیا تھا وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے